علی نے بیان کیا ان سے سفیان نے انہوں نے کہا کہ میں نے ظاہری سے سنا انہوں نے سعید بن مصیب سے سنا اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے اگر تین بچے مر جائیں تو وہ دوزخ میں نہیں جائے گا اور اگر جائے گا بھی تو صرف قسم پوری کرنے کے لیے ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن کی آیت یہ ہے تم میں سے ہر ایک کو دوزخ کے اوپر سے گزرنا ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اکیاون